شہزادی روزٹ ایک وقت کا قصہ ہے وہاں ایک بادشاہ اور اس کے ملکہ تھے جن کے دو خوبصورت بیٹی اور ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کے خوبصورت سنہرے بال تھے جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا جب شہزادی کے نام رکھنے کا وقت آیا تو ملکہ نے دنیا کے چاروں طرف سے پریوں کو نیوتا دیا اور ایک بہت ہی عالی شان دعوت کا انتظام کیا اتنی شاندار دعوت کے لیے شکریہ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی ہمیشہ کی روایت مت بھول جائیے مجھے بتائیں روزٹ کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ملکہ ہمیں شبہ ہے کہ شاید روزیٹ اپنے بھائیوں کے لیے بہت بڑی بدنصیبی کا باعث نہ بنے شاید اس کے وسیلے سے انہیں موت سے بھی روبرو ہونا پڑے مستقبل میں ہمیں یہی سب نظر آ رہا ہے آپ کی اس پیاری سی بچی کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے اچھی خبر نہیں ہے بادشاہ اور ملکہ بہت مایوس ہو گئے کیونکہ اگلے کچھ دن تک بادشاہ نے اپنے وزیروں اور عالموں سے صلاح مشورہ کیا اور انہیں اپنی سلطنت کے الگ الگ حصوں سے طلب کیا پر کوئی بھی اس کا توڑ نہ ڈھونڈ سکا اس بیچ ملکہ چھوٹی روزٹ کے کھٹولے کے پاس روتی رہی عزیزہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں بس ایک آخری امید بچی ہے بادشاہ نے ملکہ کو بتایا کہ محل کے پاس اس گھنے جنگل میں ایک بزرگ فقیر رہتا ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں اسے مشورہ کرنے تو ہم جا کے ان کی صلاح لیتے ہیں شاید انہیں پتا ہوگا کہ پریوں کی بتائی ہوئی بھویشو کو کیسے روکا جائے اگلے ہی صبح سویرے وہ روانہ ہو گئے اپنے گھوڑوں پر اور بادشاہ کے کارکن ان کے پیچھے گھوڑوں پر تھے جب وہ جنگل میں پہنچے تو وہ گھوڑوں سے اترے کیوں کی درخت اتنے گھنے اگے ہوئے تھی کہ گھوڑے ان سے گزر نہیں سکتے تھے اور وہ پیدل ہی اس کھوکھلے درخت تک گئے جہاں وہ فقیر رہتا تھا فقیر نے فوراً ہی بادشاہ اور ملکہ کو پہچان لیا استقبال ہے بادشاہ سلامت اور ملکہ کا آپ کی مجھ سے کیا گزارش ہے ملکا نے اسے سب بتایا جو پریوں نے روزٹ کے مستقبل میں دیکھا تھا اور اس سے پوچھا کہ اس کے لیے کیا کرنا مناسب ہے اور فقیر نے انہیں بتایا کہ انہیں شہزادی کو اوپر ایک مینار میں فوراً ہی قید کر دینا چاہیے اور اسے پھر اس سے باہر کبھی نہ آنے دیں ملکہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے تحفے دیے اور وہ تیزی سے واپس محل کی اور جانب آئے ایک اونچی مینار میں شہزادی کو رکھا گیا اور بادشاہ اور ملکہ اور اس کے دونوں بھائی اسے دیکھنے وہاں روز جاتے تاکہ وہ کہیں مایوس نہ ہو جائے بڑا بھائی کہلاتا تھا عظیم شہزادہ اور دوسرا کہلاتا تھا چھوٹا شہزادہ وہ اپنی بہن سے بھی انتہا محبت کرتے تھے تھوڑے عرصے بعد ہی بادشاہ اور ملکہ دونوں ایک ساتھ بیمار ہو گئے اور ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا سلطنت میں شوق کی گھنڈیا بچ اٹھی ہر کوئی غم زدہ تھا خاص کر روزیٹ وقت آ گیا ہے کہ تم تخت کو اور نہاووں عظیم شہزادے کو سونے کے تخت پر بیٹھایا اور اسے ہیرے کا تاج پہنا کر اس کی تاج پوشی کی شہزادہ امر رہے شہزادہ امر رہے شہزادہ امر رہے اب جب ہم مالک بن گئے ہیں تو چلو ہم اپنی بہن کو اس منحوس مینار سے نکالیں جس سے وہ اتنا بیزار ہو چکی ہے آداب عرض ہے بھائی مہربانی کر کے مجھے اس منحوس مینار سے رہا کیجیے کیونکہ میں اس سے بیزار ہو چکی ہوں اس بدنما مینار سے چلو دور چلیں اور جلدی ہی بادشاہ تمہارے نکاح کے لیے عالیشان انتظامات کریں گے جب روزیٹ نے وہ خوبصورت بگیچہ دیکھا جو پھلوں اور پھولوں سے بھرا تھا جس میں ہری گھاس تھی اور چمچماتے تو وہ حیرت زدہ ہو گئی اتنی خوبصورت جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے کیا ہے جو تمہیں اتنا لطف انگیز کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ ایک مور ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت باشندہ ہے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں کبھی کسی سے نکاح نہیں کروں گی سوائے موروں کے بادشاہ کے پر پہلے یہ بتاؤ ہم موروں کے بادشاہ کی تلاش کہاں سے کریں اوہ جہاں سے بھی آپ چاہیں حضرت پر میں کسی اور سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی بادشاہ اور شہزادے نے اس پر مشورہ کیا کہ کیسے وہ موروں کے بادشاہ کو ڈھونڈے انہوں نے شہزادی کی تصویر بنائی جو ہو بہ ویسی ہی لگ رہی تھی کیونکہ تم کسی اور سے نکاح نہیں کرو گی سوائے موروں کے بادشاہ کے ہم اس پوری دنیا میں جا کر اس کی تلاش کرنے والے ہیں اس دوران اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم ہماری سلطنت پر اچھے سے حکومت کرنا شکریہ میری خاطر مصیبت اٹھانے کے لیے میں وعدہ کرتی ہوں کہ سلطنت کی بہت ہی عمدہ دیکھ بھال کروں گی باش اور شہزادہ محل سے نکل پڑے باش اور شہزادہ چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے اتنی دور کہ کوئی کبھی اتنی دور نہیں گیا تھا انہوں نے اس ہر شخص سے پوچھا جن سے وہ ملے کیا آپ مورو کے بادشاہ کو جانتے ہیں پر جواب ہمیشہ ملتا نہیں آخر میں وہ ایک ایسی سڑک پر پہنچی جہاں ہر درخت پر مور بیٹھے تھے اور ان کی پکار دور تک سنی جا سکتی تھی یہ سڑک انہیں ایک ایسے شہر میں لے گئی جہاں انہوں نے عورت مردوں کو دیکھا جو سب مور کے پروں کا لباس پہنتے تھے انہوں نے ترنت ہی وہاں موروں کے شہزادے کو دیکھا جو ہیروں سے جڑت پالکی پر سوار تھا جنہیں بارہ بہت ہی خوبصورت مور کھینچ رہے تھے موروں کے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ اور شہزادہ دونوں بہت خوش ہوئے تم اجنبی لگتے ہو تم کون ہو حضور میرا بھائی ایک بادشاہ ہے آپ کی ہی طرح اور میں ایک شہزادہ ہوں اور یہ ہماری بہن کی تصویر ہے شہزادی روزیٹ کی ہم بہت دور سے آئے ہیں آپ سے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ کیا آپ اس سے نکاح کرنا قبول کریں گے کیا اس کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت اور سنہرا ہے جتنے کہ اس کے بال ہیں وہ سو گنا زیادہ خوبصورت ہے حضور تو ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کروں گا اپنے پورے دل سے اسے بہت خوش رکھوں گا وہ جو چاہے گی اسے ملے گا اور میں اس سے بے انتہا محبت کروں گا لیکن میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اگر اس کا دل اس کے بالوں کی طرح خوبصورت نہ ہوا تو میں تمہیں سزا دوں گا بہت کڑی سزا ہاں ہاں کیوں نہیں ہم اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر چلو تم ہماری سلطنت کے مہمان بنو آرام کرو جب تک کہ وہ خوبصورت شہزادی آ نہیں جاتی جلدی روزٹ کو اپنے بھائیوں سے ایک خط ملا کہ موروں کا بادشاہ مل گیا ہے اور اسے اپنی سارا مال اسباب جتنا جلدی ہو سکے باندھ کر ان کے پاس آ جانا چاہیے کیوں موروں کا بادشاہ اس سے نکاح کرنے کا منتظر ہے موروں کا بادشاہ مل گیا ہے اور وہ مجھ سے نکاح کرنے کو راضی ہے روزٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کی سلطنت شہر کے سب سے دانش مند انسان کے سپورٹ کر کے جائے گی ہر شہر کا ذمہ سنبھالو اس بات کا خیال رکھنا کہ لوگ خوش اور مطمئن رہیں بادشاہ کے آنے تک وہ رخصت ہوئی صرف اپنے ساتھ وہ لے گئی اپنی خادمہ خادمہ کی چھوٹی بیٹی اور اپنا چھوٹا سا ہرا کتا فرسک انہوں نے کشتی لی اور سمندر میں نکل پڑے جب روزٹ اور فرسک سو گئے ظالم خادمہ ملا کے پاس پہنچی کیا تم بے انتہا دولت سے اپنا نصیب چمکانا چاہتے ہو بے شک کرنا چاہتا ہوں خیر تو میں تمہیں سو سونے کے سکے دوں گی اگر تم میری مدد کرو شہزادی کو سمندر میں پھینکنے میں اور جب وہ ڈوب جائے گی تو میں اس کے خوبصورت لباس اپنی بیٹی کو پہنا دوں گی اور ہم اسے موروں کے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے جو اس سے نکاح کر کے بہت خوش ہوگا <laughs> سو سونے کے سکے حاصل کرنے کے خیال نے اسے ظالم خادمہ کے تجویز کے لیے رضامند کر لیا ظالم خادمہ ملا اور اس کی بیٹی نے شہزادی کو اس کے پروں کے بستر سمیت اٹھایا اور فرس کو بھی اور انہیں پانی میں پھینک دیا اب خوش قسمتی سے شہزادی کا گدا پوری طرح پیونسک پرندے کے پروں سے بھرا ہوا تھا جو ایک نادر پرندہ ہے اور اس کے پروں میں یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ پانی پر تیرتے رہتے ہیں تو روزٹ تیرتی چلی گئی جیسے کہ وہ کسی کشتی میں سوار ہوں فرسک جو اچانک جاگ اٹھا بھونکنے لگا وہ اتنی دیر تک اور اتنی بلند آواز میں بھونکنے لگا کہ اس سے روزٹ اور سبھی مچھلیوں کی نیند کھل گئی جو شہزادی کے بستر کے آس پاس تیرتی ہوئی آ گئی اپنے بڑے سر سے اسے کونجتی ہوئی انہوں نے ہم سے دوا کی ظالم خادمہ اور وہ ملا اس وقت تک کافی دور نکل گئے تھے چلو جلدی کریں ساحل پر اترنے کے لیے کیونکہ ہم موروں کے بادشاہ کے شہر کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں خادمہ کی بیٹی نے روزٹ کا سب سے خوبصورت لباس پہن لیا اور خود کو سر سے پاؤں تک ہیروں سے لاد دیا اب کشتی موروں کے بادشاہ کی سلطنت کے سمندری ساحل تک پہنچ گئی تھی جب وہ کشتی سے اتری تو موروں کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے پہرے داروں کی ٹکڑی نے اسے دیکھا تو وہ بہت حیرت زدہ ہوئے میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ میں تم سب کے سر قلم کر دوں گی اس کے نہ صرف سنہرے بھال نہیں وہ ظالم بھی ہے ہمارے بیچارے بادشاہ کے لیے یہ کیسی دلہن ہے وہ یقیناً اس قابل تو نہیں تھی کہ اسے دنیا کے دوسرے کنارے سے جائے بہت لمبا تھا اور وہ آہستہ آہستہ رواں اور خادمہ کی بیٹی اپنی بگی پر بیٹھی تھی خود کو ملکہ ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ کسی کو بھی تھپڑ رسید کر دیتی یا چٹکی کاٹتی اگر انہیں اس کا ہاتھ لگتا اس دوران روزیٹ اور فرسک مچھلیوں کی مدد سے موروں کے بادشاہ کی سلطنت کے سمندری ساحل پر پہنچ گئے بہت بہت شکریہ دوستوں میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی تمہاری کہانی میں اپنے گھر والوں اور دوستوں سے بیاں کروں گی ہمیں جلدی چلنا چاہیے رہنمائی کرو فرسک جلوس محل میں پہنچا جہاں موروں کا بادشاہ روزٹ کے بھائیوں کے ساتھ انتظار کر رہا تھا شہزادی کا استقبال کرنے کے لیے نقلی ملکہ بگی سے باہر نکلی اور ایک قریب کھڑے مور کو لات ماری ہٹ جاؤ میرے راستے سے کیا تم دو بدماش خود کو بادشاہ اور شہزادہ کہتے ہو تم نے میرے ساتھ دگا بازی کرنے کی جرت کی ہے نہ تو تمہاری بہن کے سنہرے بال ہیں اور نہ ہی وہ رحم دل ہے میں جانتا ہوں کیا تم یہ تجویز رکھتے ہو کہ میں اس پتھر دل انسان سے نکاح کروں گا لیکن وہ ہماری بہن نہیں ہے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ پہرے داروں انہیں اور ان کی بہن کو ایک اونچے مینار پر قید کرو بالکل میرے قیدیوں کی طرح ہی رکو روزیٹ موروں کے بادشاہ کی طرف دوڑی گئی اور پیچھے پیچھے فریس اس نے بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے او موروں کے بادشاہ میں ہوں اصلی شہزادی روزیٹ اور وہ جو وہاں میرا بھیش اختیار کیے ہے وہ میری خادمہ کی بیٹی ہے موروں کا بادشاہ سکتے میں آ گیا روزیٹ نے موروں کے بادشاہ کو سب پہرے داروں نے رہا کر دیا ظالم خادمہ اور اس کی بیٹی کو پکڑ لیا تب روزٹ موروں کے بادشاہ کی جانب مڑی اور ان سے کہا موروں کے بادشاہ مہربانی کر کے ان کی جان بخش دیں ان کے لالچ کے لیے مہربانی کر کے انہیں معاف کر دیں انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے تو وہ اب ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے مورو کا بادشاہ بہت ہی متاثر ہوا روزٹ کی اس رحم دلی سے جو اس نے ظالم خادمہ اور اس کی بیٹی کی جانب دکھائی اس کے باوجود جب کی وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ مسکرایا نہ صرف تمہارے بال سنہرے ہیں تمہارا دل بھی اتنا ہی سنہرا ہے جتنا کسی کا ہو سکتا ہے میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں موروں کے بادشاہ نے ظالم خادمہ اور اس کی بیٹی کو معاف کر دیا خادمہ نے روزٹ کو اس کے سارے کپڑے اور زیور اور سونے کی مہریں واپس کر دیں موروں کے بادشاہ نے بادشاہ اور شہزادے سے جس طرح سلوک کیا تھا اس کے لیے بہت بھرپائی کی فوراً ہی نکاح ہوا اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہے اور فرسک بھی جس نے سب سے عمدہ و آرام اور لذیذ کھانے کا لطف اٹھایا وہ بھی ہمیشہ راضی خوشی جیا